حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی نہ روکا جائے اور کنویں کے پانی سے منع نہ کیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اناسی